عبید اللہ بن ابی بکر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے یہ حدیث مرفوعاً بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اے میرے رب اب یہ نطفہ ہے اے میرے رب اب یہ علقہ ہے اے میرے رب اب یہ مزغہ ہے پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی یعنی انسان کی صورت میں تخلیق کا فیصلہ کرتا ہے تو انہوں نے کہا فرشتہ کہتا ہے اے میرے رب مرد ہو یا عورت بدبخت ہو یا خوش نصیب رزق کتنا ہوگا مدت عمر کتنی ہوگی وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اسی طرح سب کچھ لکھ لیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6730